حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خطیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمانہ جہلیت میں وفات پانے والے اپنے دو بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہیں راوی بیان کرتے ہیں جب آپ نے ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے تو فرمایا اگر آپ ان دونوں کی جگہ دیکھ لیں تو آپ ان سے بغض رکھیں انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ سے جو میری اولاد پیدا ہوئی ہے آپ نے فرمایا جنت میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اور ان کی اولاد جنت میں مشرق اور ان کی اولاد جہنم میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی उनके साथ मिला देंगे मिशकातुलमसाबी हदीस नंबर एक सौ सत्रह